اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یاقوب عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا